رئیس لوگ ذمہ دار لوگ جن کے پاس بہت رزق ہے خجانے ہیں رزق کے اللہ فرما رہا ہے نہیں ہے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں ہے فضے لوگ دینے والے اپنا رزق اوپر ان لونڈوں کے جن کے مالک ہوئے ہیں دائیں ہاتھ ان کے اتنا رزق تو نہیں دیتے مالک اپنے غلاموں کو کہ فہوم پھر وہ اس کے اندر برابر ہو کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ اپنے نوکروں کو اتنا مال دو جتنا تمہارے پاس موجود ہے لہذا تم اور وہ برابر ہو جاؤ سردار اور نوکر کی ایک پوزیشن ہو جائے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مجھے کوئی کمزور سمجھتے ہو کہ جتنا میرے پاس علم ہے میں اتنا اپنے ولیوں کو یا پیغمبروں کو دے دیتا ہوں جتنا تصرف میرے پاس ہے میں اتنا تم اپنے برابر کسی کو نہیں چاہتے اور میں اپنے برابر کا بنا لوں کائنات میں ہے تمہارے دماغ پہ بد دماغ لوگو فہم فی سوا نعمت اللہ یجدون کیا اللہ کی نعمت کا تم وہ انکار کرتے لگ جاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت سمجھو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کسی معاملے کے اندر واللہ جعل لکم من بات تو غلاموں کی ہو رہی ہے مگر دوستوں کو بھی کوئی

پاگل ہاں جی جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ ہی نے بنا دیا تمہارے لیے من انفسکم تمہاری اپنی نسل سے ازواجن جوڑے تمہارے لکم من ازواجکم اور بنا دیا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے پیدا کیے پھر تمہارے پوتے دوتے پوتیاں دوتیاں پیدا کی رضا کا کام منت تو یہ بات ہے اور پھر چکھایا تم کو ستھری بے داغ چیزیں اللہ نے کھلائی ہیں اور بے وقوف ہو اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمیں یہی سلا دیا جا رہا ہے آفا بل لئی ہو پھر بھی بے بنیاد قسم کے مشکل کشاؤں پہ ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کتنے بے حیال اللَّهِ ہاں یک فرون کی تشریح رب نعمت اللہ یجہدون کس طرح یعبدون من دون اللہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نئی مالک ان کے لیے رزق آسمانوں سے اور نہ زمین کے کچھ بھی فلا یستتیون اور طاقت بھی نہیں رکھتے فلا فلاں تجربہ بادشاہوں اور راجوں کی طرح مثالیں اللہ کی نہ بنایا کرو مشرکو ان اللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے ذرا اللہ مثلا ابدن اللہ ہی اللہ یا اس کی تشریح ذرا اللہ مثلا اب یا کی تشریح ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے سچی مثالیں تم نہیں جانتے بیان کرتا ہے اللہ مثال مثلا ابدن یعنی ایک غلام کی ابدن بدل مثلا مبدل من ہو مملوکن ایسا غلام جو مملوک ہے نئی قادر اوپر کچھ کر سکنے کے بھی وہ من رزت نہ منا اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے اپنی طرف سے رزق بہترین فہو و کو مینو سر رن و جہارا پس وہ خرچ کر رہا ہے اس سے چھپے بھی اور اعلانیہ بھی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں قطن نہیں ہو سکتے الحمد شکر ہے یہ تو ماں اتنا تو مان گئے ہو مشرق بل اکثر لا بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں دوسری مثال وزارب اللہ مثلاً رجو ل پہلی مثال مشرق اور مبحد کے درمیان فرق دوسری مثال توحید و سنت کے لیے بیان کیا اللہ نے مثال دو مردوں کی ایک ان میں سے گونگا ہے نئی قادر اوپر کسی چیز کے وہ کل اللہ مولا وہ نیری چٹی بنا ہوا ہے اپنے سردار پر اے نما یو ہو جس طرف بھی اس کو وہ بھیجتا ہے قطن اچھائی تو لاتا بھی نہیں ہے لا یا جس کام کے لیے بھی وہ بھیجتا ہے اس کو جب آتا ہے تو اس کا نقصان ہی کر کے آتا ہے حال یا سبھی کیا ایسا آدمی برابر ہے اس آدمی کے مرو جو حکم بھی کرتا ہے عدل و انصاف کا اور ہے بھی سرات مستقیم پر کیا یہ آدمی اور وہ پہلا برابر ہو سکتے ہیں قتل نہیں ہو سکتے اس لیے میرا محمد الرسول اللہ یا مرب العدل بھی ہے وہ والا سرات مستقیم بھی ہے اس کے مقابلے میں جو بالکل گونگا ہے بالکل جاہل ہے اسے دین کا ہی پتہ نہیں دنیا کا ہی پتہ نہیں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میاں نہ ہم بھی موجود ہیں ہماری ہماری موجودگی کے باوجود محمد کو کیسے نبوت مل گئی وہ بکواس کرتے ہیں <clears throat> وَلِلَّهِ غَيْبُ سماوات ولر وَلِلَّهِ اللہ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا زمینوں کا وما امر بسر نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر کلم ہل ایک آنکھ کی جھپک کے طرح او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ان اللہ کل شیئن قدیر پھر دلیل اقلی چھٹی اللہ ہی نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی پھر بنایا اللہ نے تمہارے لیے کان بھی آنکھیں بھی دل بھی تاکہ شکر کرو کیا نہیں دیکھا ان مشرقوں نے ان پرندوں کی طرف جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چلتے ہیں فضائے آسمانی میں ما یوم سے نہیں روک رہا ہوتا ان کو سوائے اللہ کے اور کوئی ان فی یؤمنون اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے ٹکنے کی جگہ اور بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام اور ڈنگروں کے چمڑوں سے تمہارے لیے بیوتن خیمے کبے بنوا دیے چھوٹے چھوٹے جس کو اٹھا کے چلتے ہو کہتے ہیں خانہ بدوش خانہ بردوش یعنی اس کے کندھے پہ اس پہ سارا گھر ہے وہ یہی چھوٹی چھوٹی طبیاں اور چھوٹے چھوٹے کبے اور خیام تخیف ہلکے پھول کے بنا لیتے ہو وہ گھر یوم زانے کم جس دن چلنا ہوتا ہے تمہارا کوچ کرنا ہوتا ہے وہ یوم اکامات کم جس دن کہیں کیا کرنا ہوتا ہے اور بھیڑوں کی <clears throat> زان کے لیے اوبار ابل کے لیے اشعار کے لیے <clears throat> من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا یوم زانکم و یوم اقامتکم و من اس اور بھیڑوں کی صوفوں سے اوبا رہا اور اونٹوں کی پشم سے اور بکریوں کے بالوں سے کیا بناتے ہو اساسن اپنے سامان بناتے ہو گھر کے متا ان الہین اور چند روزہ نفع اٹھانے کے سامان بھی بناتے ہو ایک وقت تک کے لیے مما خالہ ہاں اچھا بھائی متان الہین یہ الہین سے کیا مراد ہے ایک وقت تک کے لیے ہاں؟ بنا لیتے ہو تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو متا ان الہین موت تک تک بناتے رہتے ہیں متان الہین نفع اٹھانا الہین موت تک کیونکہ دنیا کو پتا کوئی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد لذت کوئی نہیں ہوتی متان الہین یعنی تم عارضی طور پہ بناتے ہو ان کو کہ یہ تھوڑی مدت کے لیے کار آمد ہوں گے پھر نئے بنانے پڑے گے یہ ہین سے وہ ہین مراد ہے یا زندگی کا کیا دخل ہے آنے اے دیکھو نا بناتے ہو تم اساسن و متان اساسن الہین متان الہین یہی ہے نا یعنی تمہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کار آمد نہیں ہے ایسے عارضی طور پہ بنتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بنانا پڑے گا وہ ختم ہو جائے گا پھر بنانا پڑے گا الہین ایک خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں واللہ مما اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اس سے جو بنایا سائے جس نے پیدا کیے اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانن سرنگیں کہف غاریں وجعلکم سرابیلا اور بنایا تمہارے لیے کمیز تقی کو الحرا بچاتے ہیں تم کو گرمی سے بسرا بیلا اور ایسی چادریں بنائیں تقی کم باسکم جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے شدت سے کزا علیہ تم نعمت علیکم یوں ہی پوری کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں کو تم پہ تاکہ تسلم تاکہ تم اپنے آپ کو سارا اللہ کے حوالے کر اسلم یوسلم تاکہ تم اپنے آپ اپنے آپ کو سارا اللہ کے حوالے کر دو ان طلحما کل بلاگ اور اگر ان دلائل کے باوجود بھی وہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے نا واضح وہ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر انکار کرتے ہیں اس کا اکثر کافرون اکثر ہیں ہی کافر ان میں سے یومن عباسمن کل امت تخریف اخر جس دن اٹھائیں گے ہم ہر ایک امت سے ایک گواہی دینے والا لا یوزن پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو کہ تم کوئی حجت پیش کر لو ولا ہم یستا اور نہ ہی ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا وہ اظہار الزین ظلم جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو بس نہیں نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے نہ ان کو مہلت دی جائے گی اور جب دیکھیں گے ان لوگوں کو مشرق لوگ اپنے معبودوں کو تو کیا کہیں گے ربنا اے رب ہمارے ہا الا شرکاؤنا یہ ہیں ہمارے وہ معبود شریک جن کو ہم بلایا کرتے تھے دنیا میں تیرے سوا وہ اللہ والے بول اٹھیں گے الحم القولا ڈال دیں گے ان کی طرف کہیں گے ہاں، جھوٹے ہو جھوٹ بول رہے ہو بے ایمان کہیں کے ہمیں تم نہیں بلایا کرتے تھے کوئی شیطان ہوگا جس کو تم بلاتے رہے ہو اگر ہمیں تم بلاتے تو ہمیں پتہ ہوتا مگر کفا بلّہ شہید ام بین و بین کم کنہ ان عبادت کو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں بالکل بکواس کر رہے ہو کہ جی ہمارے یہ معبود آ گئے ہم ان کو بلاتے رہے ہیں وہ الکو اللہ یوم دن ساری کائنات رل کے ہی اللہ کے سامنے اس دن تو وہ سلو کی درخواست پیش کریں گے وزل انہم ما کانو یفترون بھاگ گئے ہوں گے ان سے جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے بڑھا دیں گے ان کا عذاب عذاب پہ عذاب بس وہ اس کے کہ وہ اصلاح والا پہلو کے ہوتے ہوئے فساد زمین میں بچایا کرتے تھے اور جس دن اٹھائے گے ہم ہر امت سے ایک گواہ ان کے خلاف ان کی اپنی قوم سے من انفو سے ان کی اپنی قوموں سے اور آپ کو لائیں گے گواہ اللہ مکے والے ان مشرقوں آپ کی قوم کے خلاف کل کتاب یہ جو ہم نے کتاب اتاری ہے نا یہ وہی جو آپ کی گواہی ہے نا اس آپ کو کتاب پڑھا کے اسی گواہی کی تیاری کرا رہے ہیں وہ نا کل کتاب یہ جو ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے طبیان شین یہ ذریعہ ہے ظاہر ہونے ہر ضرورت کی چیز کا وہ دن اور میری رحمت ہے میری مبارک ہے مسلمانوں کے لیے یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے نا یہ کیوں اتاری ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بنانا ہے گواہ اور آپ کو گواہ کے لیے دلائل اور حجتیں تو ضرور سکھانا پڑے گی آپ کی گواہی کی تکمیل کے لیے ہم نے آپ پہ یہ کتاب اللہ نازل کی ان اللہ عذاب سے امور ثلاثہ کا ذکر اللہ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا احسان کرنے کا قریبیوں کو دینا برائیوں سے روکنا اور <coughs> شرک سے روکنا ول اور شرک فیلی سے روکنا یا تم کو اللہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پورا کیا کرو اللہ کا وعدہ جب وعدہ کر چکے ہو اور نہ توڑا کرو ایمان اپنی قسموں کو بعد پکا کرنے ان قسموں کے حالانکہ تاکہ تم نے بنایا اللہ کو اپنے اوپر کفیلن کفالت کرنے والا یعنی ذمہ وار اللہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے تم نے اللہ کریم کو اپنی قسم کا گواہ بنا لیا ہے لہذا قسمیں کھا کے توڑے نہ کرو ان اللہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ولا عہد توڑنے والوں کے لیے مثال عہد توڑنے والوں کے لیے مثال ولا کلتی نہ ہو جایا کرو مثل اس عورت کے جس نے توڑ دیا اپنا کاتا ہوا سوت من بعد قوت انکاسا بعد مضبوط کاتنے کے پھر ان دھائیں دھائی دھائی کر کے توڑ دیا ذرہ ذرہ کر کے توڑ دیا اس طرح نہ ہو جاؤ تم بھی اسی طرح قسمیں کھا کے پھر ان قسموں کو ڈھال بنا کے دوسروں پر ظلم کرو یا قسموں کو ڈھال بنا کے طاقتور جماعت کے ساتھ مل جاؤ اور غریبوں کی حمایت چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے تم نے کاتا ہوا سارا سوت اپنا تباہ و برباد کر دیا اور ایمان بھی ضائع برباد ہو جانا تب نہ گھڑ لیتے ہو اپنی قسموں کو بینکم خیانت کا ذریعہ اپنے درمیان کیوں اس لیے ذریعہ بنا لیتے ہو کہ تکون امتن ہوتی ہے ایک پارٹی جس کے ساتھ تم مل جاتے ہو وہ زیادہ اربا زیادہ نفع مند ہوتی ہے تمہارے لیے من امت ان چھوٹی ٹولی سے جس کو تم چھوڑ جاتے ہو قسمیں کھا کے اور پھر توڑ دیتے ہو قسم تو ہوتی ہے کسی جماعت کے لیے مگر جب اس سے بڑی جماعت آ جاتی ہے تو تم خیانت اپنی قسموں میں کر کے بڑی جماعت کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہو اور جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہو حالانکہ قسمیں تو تم نے کھائی تھی اس غریب جماعت کے لیے انما انبئی پکی بات ہے جانچتا ہے اللہ تم کو بہی اسی عہد کے ذریعے والے ضرور ظاہر کرے گا تمہارے لیے دن قیامت کے وہ جو کچھ جس میں تم اختلاف کرتے ہو بلا اوشا اللہ اگر چاہتا اللہ بنا دیتا تم کو ایک ہی دین پر لیکن گمراہ کرتا جس کو چاہتا ہدایت دیتا جس کو چاہتا البتہ ضرور پوچھے جاؤ کہ تم ان کاموں سے جو کیا کرتے تھے بلا تب ہیں نہ بنا لیا کرو اپنی قسموں کو دخلن دھوکے دینے کا ذریعہ بینکم اپنے درمیان کیوں اگر ایسا کرو گے تو دو نقصان ہوں گے ایک تو یہ ہے ایک تو یہ ہوگا کہ تمہاری مثال اس احمق عورت والی ہو جائے گی تو مشہور ہو جاؤ گے کہ یہ سارے احمق ہیں اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمہاری قسموں پہ آئندہ اعتبار بھی کوئی نہیں کرے گا لہذا لا تتخذوا ایمانکم دخلا نہ گھڑ لیا کرو اپنی قسموں کو خیانت کا ذریعہ اپنے درمیان اور تیسرا نقصان کیا ہوگا ثبوت یا دو نقصان تو وہ ہو گئے ایک نقصان یہ تمہاری شہرت کو دچکا لگے گا دوسرا نقصان یہ کہ تم اس احمق عورت کی طرح مشہور ہو جاؤ گے تیسرا کیا پتہ ضلع کا دمن بادہ ثبوت یا کوئی نہ کوئی پھسل جائے گا کسی بندے کا پیر تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے پھسل جائے گا مت کے پھسل جائے کا دمن کسی بندے کا پیر بادہ ثبوت یا بعد ثابت قدم ہونے کے تمہاری وجہ سے دوسرا بندہ کوئی حق چھوڑ کے گمراہ ہو جائے کہ جب بڑے بڑے یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو ایسا کرنا چاہیے پھر یہ بٹا بھی تو تمہارے ماتھے لگا میزو ہوا اور پھر چکھنا پڑے گا تم کو برا عذاب بس اب اب اس کے کہ تمہارے ذمے کیس یہ ہوگا کہ تم نے روکا ہے اللہ کے راستے سے عظیم بلا تشتروب اللہ نہ خرید کرو بدلے اللہ کے وعدوں کے گھٹیا قسم کے پیسے پکی بات ہے اللہ کے نزدیک وہ اچھائی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ان مٹ رہے گا البتہ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا ہے مزدوری ان کو دیں گے مگر اس عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوگی جو انہوں نے عمل کیا ہوگا جو عمل کرے اچھے مذکر ہو یا مونس ہو اس حال میں کہ ایمان پہلے اس میں موجود ہو عمل اچھے وہ مومن یہ جملہ حالیہ ہے اور حال بطور شہادت اور شرط کے بھی ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ نیک اعمال اس وقت قبول ہیں جب ایمان پہلے ہو جب ایمان کی بجائے شرک ہو تو ہو نہ وہ عمل ہے نہ عمل سالے ہے فلا حیاتن با پھر زندہ رکھیں گے ہم اس بندے کو ستھری زندگی کے ساتھ والا نج بدلہ دیں گے ان کو مزدوری اس سے بھی زیادہ اچھی جو عمل کیا کرتے تھے فیضا جب آپ پڑھنے لگے قرآن کو تو اعوذ میں نے شیطان رجیم پڑھ لیا کرے اضا کرا اتل قرآن جب پڑھنے لگے آپ تلاوت کرنے لگے تو پہلے پناہ مانگ لیا کریں اللہ کی شیطان رجیم سے اور بعض نے کہا اذا کرا تل قرآن جب تو پڑھ چکے قرآن کو بعد میں کہا کر اعوذ باللہ من شیطان اذا کرا جب تو پڑھ چکے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے اذا کرا جب تو پڑھ چکے پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے جس طرح ہے نا تعم تم فنتا شروع جب کھانا کھا چکو تو کیا فنتا شروع اسی طرح ایزا کرا جب تم کیا ہے پڑھ چکو تو اس وقت فستا باللہ میں نے شہ ہاں جی اگر یہی بات ہو تو پھر ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ازا کم تم السلاتے جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ اب وضو کرنا شروع کر دو اذا کم تم السلاتے نہیں نہیں وہ تو تعویل ہے نا اذا کم تم یعنی جب تم قیام کے لیے مکمل نماز کی قیام کی حالت میں ہو چکو ظہری معنی تو یہی ہوگا تو اس وقت کیا کرو فخ سے لو وجو حکم حکم معلوم ہوا کہ یہ استدلال صحیح نہیں ازا دخل تم ازا دخل تم الخلا جب تم بیت الخلا میں داخل ہونے لگو دخل تم ایزا دخل تم جب اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو ایزا کرا تل قرآن جس وقت تم کرات شروع کرنے لگو من میں نے لیس لہو سلطان ہم وہ ایک استعمال ہے نا وہ تو ایک استعمال ہے نا قانون ان لہو سلطان نہیں ہے کوئی حجت ایمانداروں پہ اور ان پہ بھی جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اس کا زور چلتا ہے شیطان کا ان لوگوں پر جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کو جادو ٹونے ٹپلے نظر بد وغیرہ وغیرہ یہ انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں معلوم ہوا جو شیطان کے دشمن ہیں ان پہ ان کا اثر نہیں ہوتا پکی بات ہے زور شیطان کا چلتا ہے اوپر ان کے جو اس کے متولی اس کو بناتے ہیں ولزین ہوں بے مشرقوں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو شیطان کے ذریعے مشرق بنے ہوئے ہیں ذریعہ شیطان شیطان کے ذریعے مشرق بنے ہوئے ہیں شکوا جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس وجہ سے اتارا ہے اللہ کریم نے بیمار یو نتھے کالو اس وقت کہتے ہیں مشرق انما انت مفتر تو تو ہے گھر کے لانے والا نہیں نہیں بل اکثر لا یعلمون اکثر ہوتے ہی جاہل ہیں ان کے کل نزلہ روح القدس شکوے کا جواب تو فرما دے اتارا ہے اس کو روح القدس جبریل نے تیرے رب کی طرف سے بالحق کے پوری سچائی کے ساتھ تاکہ ثابت قدم بنا دے ایمانداروں کو اور تاکہ میری ہدایت بنے اور مبارک بھی ہو ان لوگوں کے لیے جو سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں والا دوسرا شکوا ہم خوب جانتے ہیں کہ تاکیق وہ بکواس کر کے کہتے ہیں یہ میاں وہ جو محمد ہے اس کو تو فلانا بلام لوہار اس کو قرآن سکھا جاتا ہے یو اللہ باشارون سکھاتا ہے اس کو کوئی بندہ لسان الزی جواب شکوے کا لسان اللہ دون علمی زبان اس بندے کی جو یلحدون منسوب کرتے ہیں طرف اس بلعام لوہار کے آجمی حالانکہ وہ تو اجمی ہے اور یہ قرآن والی زبان تو عربی ہے ظاہر باہر کتنے بے حیا جس جس کا نام لیتے ہیں کہ وہ اس کو سکھا جاتا ہے حالانکہ وہ عربی جانتا نہیں اس کا باپ ہی نہیں جانتا وہ تو اجمی آدمی ہے ان تاکہ وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کی آیات کو لا یہدیہم اللہ قطن بھی ان کو کامیاب نہیں کرتا ان کے لیے دردناک ہے ہے ہے پکی بات کے لے آتا جھوٹ ہو وہ بندے جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ کیونکہ وہی بندے جھوٹے ہوتے ہیں پھر تخویف ہے جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد سوائے اس بندے کے جس نے مجبور کر دیا گیا اس حال میں کفر کیا کلمہ کفر کا کہ دل اس کا مطمئن تھا ایمان کے ساتھ ولیکن من شراب الکفر ہاں ہاں ولیکن من شراب الکفر صدرن جس نے کھول دیا سینہ اپنا کفر کے لیے فعلیہم غضب من اللہ پر اوپر اس کے ہے ناراضگی اللہ کی اور اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا مستحب الحیات دنیا یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کی حیاتی دنیا کو آخرت پر لا کو دل کومل اور یہ اللہ کریم بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا قوم کافروں کو ہاں بھائی مسئلہ کیا ہے من کافر بلّہ ہے جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ بعد ایمان ایمان کے بعد کفر کرے جو کفر کرے سوائے اس بندے کے جو بندہ جبر کی حالت میں کفر کرے وہ کلب ہو مطمئن بل ایمان مشار تھے کہ اس کا دل جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو پھر مسئلہ کیا نکلا یعنی ایک آدمی پر اگر جبر کیا جا رہا ہے کہ تیری جان مار دیں گے یا کہے کہ اتنے مشکل کشاں ہیں اتنے حاجت روا ہیں کہہ دیں اب اس نے ڈر کی وجہ سے زبان سے کہہ دیا ہے اس کا دل جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہے اگر کفر کا کلمہ کہہ دیا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس پر گناہ کوئی نہیں نا مگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کوئی اللہ سے کیا سمجھا جائے گا اوہو سزا کا ذکر من کا فرا بلّا جو ہے اس کی سزا کا ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے سزا کا ہونا تو لازمی ہے نا من کا فرا بلاز کیوں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے آ گیا استثنا جہاں استثنا کی حالت ہو وہاں سزا کا ظاہر لفظوں میں ذکر ہونا لازمی ہے کیا کیا, معنی ہوگا اب لاکن کا لاکن کا کیا مانا ہوگا شاہ تو ہے نا من شرا صدر اور پیچھے شرح صدر کی تو بات نہیں ہے یہ سزا تو ہے لاکن من شرح بالکفر صدرن اس کی سزا ہے نا علیہ غضب اللہ پہلا لفظ ہے من کفر بلّہ <laughs> واہ یوں کیوں نہیں کہتے اللہ کے بندے کہ من کا فرا بلّہ کی تشریح اور تفسیر ہے لا کن من شرح یہ واؤ تفسیری ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفاصیر میں یہ بات نہیں ہوگا من کا فرا بلّہ یہ اس کفر بلّہ جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے ہے ولا کے اب مطلب کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں بھائی میں نے کہا تھا نا کہ من کا فرا بلا من کا فرا بلا مت کے اس کو مغالتے میں پڑ جائے متلقن کا فرح بلّہ جو ہے اس پہ سزا واقع ہوگی نہ من کا باللہ بلّہ یوں ہو من شرح فر صدر جس کا دل جو ہے نا سینا وہ بھی شرک کے لیے کھلا ہو جائے اصل ہو کا باللہ بلّہ اس کی سزا کا بجائے ذالک مستحب الحیات الدنیا یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کی حیاتی دنیا کو آخرت پر اور تاکیق اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافروں کو یہی لوگ ہیں جن پہ مہر مار دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پہ ان کی آنکھوں پہ اولا یہی ہمیشہ غافل ہی رہیں گے بے خبر کے بے خبر یقینی بات ہے کہ آخرت میں وہی ہوں گے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر ایک اور بات بھی سنو سما تاکیب ذکر کے لیے <coughs> پھر ایک اور بھی سنو تاکہ تمہارا رب جو ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی ہے بات اس کے فتنے میں ڈالے گئے بےچارے پھر جہاد کیا اور صبر کیا ان رب کا غفور رحیم جس دن آئے گا ہر جی تو جا دلو انفسیا اپنے بچاؤ کی فکر میں تو جا دلو انف سے جس دن آئے گا ہر جی جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے جان کی طرف سے یعنی اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا وہ تو وفا اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جی کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا ان پہ زیادتی بھی نہیں کی جائے گی بیان کرتا ہے اللہ مثال اس بستی والوں کی جو تھی وہ بستی بڑی امن کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ آ رہا تھا اس بستی کے پاس رزق اللہ کریم کا دیا ہوا کھلا من کل مکان ہر علاقے سے فکا فرت بیا ملا چلتے چلتے اچانک انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا اللہ کی نعمتوں کا پس چکھا دیا اللہ نے ان کو عذاب بھوک کا خوف کا دماغانو یسن بس بب اس کے کہ وہ تھے وہ کام کیا کرتے تھے والا کدیا اومر والا کدیا مینو بات ہے آ چکا ان کے پاس رسول ہم رسول یا کر گئے والا رسول پیچھے گزرا ہے نا پکا فرت میں انو ملا کافارت انہوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا اب ان نعمتوں کی تشریح ہے ہے کیا والا رسول ایک نعمت تو یہ کہ ان کے پاس اللہ کا رسول کافرت بیان و بلّہ یعنی کافرت بے اللہ اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا آیا ان کے پاس رسول ان میں کا پس جھٹلایا انہوں نے اس کو کو پس پکڑ لیا ان عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے فکلو مارا زکا کو ملا دوسرا ہم نے یہ کہا تھا ان کو کہ کھاؤ اللہ کا رزق دیا ہوا حلال بھی ہو طیب بھی ہو نہ وہ حلال کھاتے تھے نہ طیب کھاتے تھے وش کرو اللہ آئے شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا ان کو تم ہی آؤ تاب اگر ہو تم ایک اللہ کریم کی بات کرنے والے پکی بات ہے حرم علیکم المیتا حرام کر دی اللہ نے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا فواؤ الی غیر اللہ بی اور وہ جانور جو بلند کیا جائے کلمہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے بہی اس بول کو جو بول منہ سے بولا جائے اور اس بول کو اونچا کر کے کسی کے نام زد کرنے کے لیے بولا جائے وہ چیز بھی حرام غیر باغن پس جو مجبور کر دیا جائے نہ تو زیاد نہ تو بغاوت کرنے والا ہو نہ حق کھانے والا ولا آدن نہ حد سے زیادہ کھانے والا ان اللہ غفور الرحیم ولا تک نہ کہا کرو اس کے لیے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبان نے یعنی کرو ہلکا زیبا بدل ہے یعنی جھوٹ نہ کہا کرو ہاضا حلال کیسے جھوٹ نہ کہا کرو یوں نہ کہا کرو کہ یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ گھر لو تم اللہ پہ جھوٹ کو ایسا نہیں کرو کیوں وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ وہ قطن کامیاب نہیں ہوتے متا ان کلیل نہ مرادو گھٹیا قسم کا تھوڑا سا اس کے پیچھے کیوں جھوٹ بولتے ہو ولوم عذاب علیم انزین پھر اونٹ وغیرہ تم جو کہو اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اونٹ حرام کیوں کیا گیا بہیرا وسیلہ بحیرات صابعات صاحبہ وغیرہ ان کو کیوں اس کا جواب یہ ہے اوپر ان لوگوں کے جو یہودی تھے حرام کر دیا تھا ہم نے وہ چیزیں جو بیان کر چکے ہیں آپ پر پہلے وما ظلم وہ بھی ان کے پلیتیوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیا تھا پلاکن ان کا اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے رب عملوا السوء پھر تیرا رب تیرا رب جو ہے ان کے لیے جو عمل برے کرتے ہیں مگر بے خبری کی حالت میں کرتے ہیں پھر توبہ طائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اسلہ اپنے وجود کو صحیح اصلاح میں لاتے ہیں تو ان رب کا میں لغفور الرحیم ان براہیم دلیل نقلی حضرت براہیم سے نفی شرک فی تصرف نفی شرک فیلی دونوں کے لیے تاکیق براہیم تھا پوری جماعت امتن پوری جماعت کے وزن کا آدمی تھا بڑے وزن والا آدمی تھا اب کانا امتن کا اس کا مطلب حاصل مانا کیا ہوگا بڑے وزن کا آدمی تھا کان تن للہ فرما برداری کرنے والا تھا اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ اکیلے اللہ کے لیے تھا کو من المشرقین اللہ میں اس حال میں کہ وہ شکر کرنے والا تھا اللہ کی نعمتوں کا اس لیے چن لیا تھا اللہ نے اس کو اور پہنچا دیا تھا اللہ نے اس کو سرات مستقیم کی طرف آتینا فی دنیا سنتن دیا تھا اللہ نے اس کو دنیا میں ہر چیز بہترین و ان فی الآخرت اور تاکیق وہ آخرت میں لمن صالحین ہوگا وہ نیکوکار لوگوں میں سے سما اوہ نا دلیل وحی نفی شرک اعتقادی اور فیلی دونوں کے لیے پھر یہ بھی سنو سما تاقیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سنو بات کون سی ہم نے وہی کیا آپ کی طرف اس بات کو کہ اتب ملت ابراہیم عنیفا پیچھے رہو ابراہیم کی ملت کے جو حنیف تھا کان من المشرقین انما السبت سب تو مشرقین کے سوال کا جواب پھر ان بیچاروں ان کہ فلاں چیز کیوں حرام ہوئی فلاں چیز کیوں حرام ہوئی اس کا جواب ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ تھا اور کوئی وجہ نہیں انما جو سب تو پکی بات ہے بنایا گیا وہ چھن چھن کا دن ہفتے کا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا تھا خود انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس دن ہم شکار کریں گے کئی کہتے تھے نہیں کریں گے اختلاف حالانکہ ان کی عزت والا دن تو وہی تھا جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے ان کے لیے سبت کا دن تھا مگر انہوں نے خود اختلاف کیا وہ ان رب بین یومل کیا تاکہ رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن بیچ اس کے جو تھے وہ اختلاف کیا کرتے تھے طریقہ تبلیغ اے میرے پیغمبر بلاتے رہیں آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت پوری دنائی کے ساتھ والمو عزت اللہ اور بہترین واز کے ساتھ وجہ دل ہوں اور بحث کیا کرو ان سے بلتی اس طریقے سے ہی یا آسن جو بڑا عمدہ طریقہ ہے بحث بھی کرو تو عمدہ طریقہ سے کیا کرو اور مدافعت بھی کرو تو عمدہ طریقہ سے کرو ان رب کا وہ تاکہ تیرا رب بھی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ذلہ ان ہی لہی پھسل گیا ہے اس کے راستے سے اور وہی جانتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہدایت نصیب ہو چکی ہے البتہ اگر لڑنے تک معاملہ آ جائے ہاتھا پائی ہو جائے اگر ان کی پول پرشاد کرنی پڑے آپ کے جماعتیوں کو تو سنو وین آ کب تم اگر تم سزا چکھانا چاہو تو پھر چکھایا کرو سزا مثل اس کے جتنی مثل تمہیں سچ چکھائی گئی تھی جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے اتنے برابر ہی آپ ان کو چکھا سکتے ہیں والا ان صبر تم اور اگر ضبط سے کام لیں والا ان صبر تم اور اگر ضبط سے کام لیں آپ لوگ تو وہ تمہارے لیے تو بہتر ہے کیونکہ خیر الصابرین آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ وصبر اپنے آپ کو تھام کے رکھو تسلی نبی پاک کے لیے تسلی وصبر اپنے آپ کو تھام کے رکھو نہیں ہے صبر کرنا تیرا مگر اللہ کی توفیق سے ولا تحزن علیہم اور نہ غم کر اوپر ان کے کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہیں ولا تک فی مما اور نہ ہو جا بیچ تنگی کے بسبب اس کے جو وہ چالیں چلتے ہیں کیوں ان اللہ مالزین تکو اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ان کے جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ ان کے ساتھ سیدھے کافر بن گئے تو وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ ہے جہاں بھی قرآن مقدس میں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اللہ ساتھ یہ کہیں نہیں آ گئے کہ کوئی دوسرا بھی کس کے ساتھ ہے یہ کہنا کہ اللہ کے فلاں ساتھ ہے یہ تو سیدھا کفر ہے اے یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر کے ساتھ ہے اینما تکونا کم تو فہوا معما کم اے اس لیے پیغمبروں نے جب بھی کہا ہے کہا ہے کل ان معیا میرے ساتھ لا تحزن ان اللہ مانا کیوں یہ لفظ کہنا کہ فلاں اللہ کے ساتھ ہے یہ پہلے دن سے مشرقوں کا عقیدے میں آیا رہا ہے مسلمانوں کے عقیدے میں یہ نہیں ہے اس لیے میت کا تعلق اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ میت کی حالت میں نہیں حالانکہ رسول کے ساتھ ہو سکتا ہے یوم یاز الظالم یدہ یقول یا لیتن ہاں، رسول کے ساتھ تو میت آ گئی رسول کی جنس بھی وہی ہے اور امتی کی جنس بھی وہی ہے مگر وہاں معلوم ہوا میت وہاں ہوتی ہے بندے کی بندے کے ساتھ جہاں جنسی تعلق ہو روحانی تعلق ہو جسمانی تعلق ہو بندے کا اللہ کے ساتھ نہ کوئی روحانی ہے نہ جسمانی ہے کسی قسم کا تعلق نہیں ہو سکتا اس لیے بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ان اللہ ملزین اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ان کے جو تقوی والے بندے ہوتے ہیں کون سے وا تفصیری ولزین یعنی وہ لوگ جو بالکل مخلص ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں نماز پڑھ لیں پھر تیسواں پارا پڑھیں